حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کا جو فرمان ہے طلاق والی عورتیں تین حیض انتظار کریں تو اس سے وہ عورتیں نکال دی گئیں جو حیض سے مایوس ہو جائیں اور ان کے لیے کہا کہ تمہاری جو عورتیں حیض سے مایوس ہوں اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان کی عدت تین ماہ ہے پھر ان میں سے مزید یہ استثنا فرمایا اگر تم انہیں مساج سے قبل ہی طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیاسی